رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وفهما آمين يا رب العالمين आज हम इंशाल्लाह سورة आल عمران آیت نمبر اکتیس سے لے کے آیت نمبر اکیالیس تک پڑھیں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل ان کن تم تو حب اللہ فتب اونی یو حبیب کم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں کرنا کیا ہوگا تمہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی محبت ایک مخفی چیز ہے اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ فلاں کو فلاں سے محبت ہے اس کی عادات سے اس کی باتوں سے اس کے کام سے اس کے فرما برداری سے پتہ چلے گا کہ فلاں فلاں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں کہ اگر تم اپنے دعوی محبت میں سچے ہو تو پھر میری پیروی کرو آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں زبان سے کہا ہم عاشق رسول ہیں ہم محب رسول ہیں لیکن کام سنتوں کو ذبح کیے جا رہے ہیں نماز پڑھتے نہیں اور بھی کتنی ساری خامیاں ہیں ہمارے اندر کتنی ساری ایسی باتیں ہیں جن سے شریعت روکتی ہے لیکن ہم رکتے نہیں اور دعویٰ کیا ہے ہم محبت کرنے والے ہیں نبی سے محبت کرنے والے ہیں اللہ سے محبت کرنے والے ہیں محبت جب انسان کو ہوتی ہے تو پھر محبوب جو کہتا ہے وہی وہ کرنا پڑتا ہے انسان کا دل گوارا ہی نہیں کرتا کہ وہ اپنے محبوب کی نافرمانی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ سے محبت یہ بہت بڑا عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین خصلتیں ایسی ہیں جو کسی شخص میں موجود ہوں تو وہ ان کے ذریعے ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس پا لیتا ہے ایک یہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باپ اپنی اولاد اور دیگر تمام لوگوں کی نسبت مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الایمان میں موجود ہے اگر اللہ سے محبت ہے اپنے دعوے میں سچے ہو پھر نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی کل عطی اللہ و رسول اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے یا الذین آمنوا عطی اللہ و عطی الرسول ولا تبطلوا اعمالکم جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا اپنی مرضی کے مطابق اعمال کرتا ہے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں ان اللہ آدم و و و نوح آل آل ابراہیم عمران علی العالمین اللہ رب العزت نے آدم حضرت نو آل ابراہیم آل عمران کو تمام جہانوں پر ایک طرح کی فضیلت دی حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو چنا ان کے بعد ان کی اولاد کو پھر دیکھیں حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام السلام کے بعد جب لوگ بت پرستی میں پڑ گئے تو حضرت نو کو نبی بنا کے بھیجا پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کو پھر ان کی آل کو آل عمران کو یہاں یہ آیت لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ آل عمران یعنی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام جس طرح باقی آدم نو آل ابراہیم انسان ہے بالکل اسی طرح یہ بھی انسان ہے تم کہتے ہو کبھی کہتے ہو عیسیٰ الہ ہے کبھی کہتے ہو اللہ کا بیٹا ہے کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو آل عمران کو فضیلت تو حاصل تھی لیکن تھے وہ انسان ہی پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ضروریت بازوہ ممباز یہ ان کا آپس میں تعلق ہے یعنی آپس میں رشتے دار ہیں جتنے بھی نبی دنیا میں آئے تمام حضرت آدم پھر حضرت نو پھر حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے اور چونکہ حضرت عیسیٰ بھی ابراہیم پھر آل عمران میں سے تھے لہذا وہ بھی انسان تھے اللہ یا اللہ کے بیٹے نہیں تھے عیسایہ مبارکہ میں عیسائیوں کے عقیدے کے باطل ہونے کو بتایا جا رہا ہے پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ اللہ رب العزت شروع فرماتے ہیں وہ میں مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسلام کی پیدائش سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام وسلام جو تھی ان کی امی جان نے نظر مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے میں اللہ کی عبادت کے لیے اسے خاص کر دوں گی اسے بیت المقدس میں بھیج دوں گی وہ اسی مسجد کی خدمت کرے گا اب حضرت مریم جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلام کی والدہ ہیں تو حضرت مریم کی جو والدہ تھی انہوں نے یہ نظر تو مان لی لیکن جب وضع حمل ہوا کیا دیکھتی ہیں کہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے افسوس ہوا انہیں کیونکہ بیٹے کو مسجد کی خدمت کے لیے وہ وقف کرنا چاہتی تھی اب کیا ہوا بیٹی ہوئی اللہ فرماتے ہیں ولی سے ذکر کل انسا باقی جو مرد ہیں وہ مرد اس ایک بیٹی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے مرد جو تھے وہ اس بچی کی طرح نہیں ہو سکتے جس کا نام مریم تھا پھر جب حضرت مریم ہوئی تو والدہ نے کہا انی تو مریم اے اللہ میں اسے اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں پتہ چلتا ہے کہ والدہ بھی اپنی اولاد کا نام رکھ سکتی ہے اللہ کی پناہ میں دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے شیطان کے اس چھونے سے بچہ چیخ چیخ کر رونے لگتا ہے ہاں البتہ مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کو شیطان نے نہیں چھوا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حضرت ابو حرا نے جب بیان کی تو ساتھ ہی حضرت ابو حرا کہنے لگے کہ اگر تم چاہو تو پڑھ لو وہ انی اِن بکا کا من الشیطان الرجیم یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگرچہ بیٹے کی جگہ بیٹی ہوئی تو میں نے اس بیٹی کو بھی قبول کر لیا فتح کبو بقبول حسن اللہ نے قبول کر لیا اب حضرت مریم کی والدہ حضرت مریم کو بیت المقدس کی طرف لے کے گئی وہاں جا کے کہا کہ میں اسے خدمت اللہ دین اسلام دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں تو کوئی کہے کہ میں نے اسے پالنا ہے میں نے اس کی کفالت کرنی ہے کوئی کہے میں نے کرنی ہے حضرت مریم علیہ السلاۃ وسلام کے جو خالو تھے جن کا نام زکریہ علیہ السلاۃ وسلام تھا نبی بھی تھے اللہ کے طے یہ پایا کہ قرآن دازی قرآن ڈالا جائے جس کے نام نکل آیا وہی لے لے گا تو حضرت مریم علیہ صلاۃ وسلام کے خالو کے نام پہ قرآن نکلا حضرت مریم ان کی کفالت میں آ گئی اب یہی ان کے کفیل بنے یہی ان کی ذمہ داری انہی کے ذمے تھی پھر اس کے بعد حضرت مریم بڑی ہو گئیں حضرت ذکری علیہ صلاۃ وسلام جب بھی کہیں جاتے حضرت مریم علیہ صلاۃ وسلام کو ایک کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا کے چلے جاتے کیا دیکھتے ہیں ایک دفعہ آئے کہ حضرت مریم علیہ سلاۃ وسلم ایسا پھل کھا رہی ہیں جس کا موسم ہی نہیں حضرت ذکری علیہ صلاۃ وسلام نے پوچھا انا لکی حاضہ مریم یہ کہاں سے آیا حضرت مریم علیہ وسلام علیہ صلاۃ وسلام کہنے لگے ہوا من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے کیوں ان اللہ کو بغیر حساب دیکھیں ہمارا عقیدہ کیا ہے اور اللہ کے ولیوں کا عقیدہ کیا ہے ہم کہتے ہیں فلاں بابا بھی دے سکتا ہے فلاں بزرگ بھی دے سکتا ہے فلاں بھی رزق دیتا ہے فلاں بھی زندہ کرتا ہے فلاں بھی مارتا ہے اگر ہم نے دیگ نہ چڑھائی اگر ہم نے گیارہویں نہ دلوائی تو ہمارا دودھ خراب ہو جائے گا ہمارا کھانا خراب ہو جائے گا غریب بھی آ جائے گی ایسا کچھ نہیں ہوتا ان اللہ یرزق من یشاء یشا حساب اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے حضرت مریم کہنے لگی یہ اللہ کی طرف سے ہے حضرت ذکریہ علیہ صلاۃ وسلام بڑے حیران ہوئے اور تب حضرت ذکریہ علیہ صلاۃ وسلام کے دل میں خواہش آئی کہ اللہ سے اولاد مانگو حضرت ذکریہ نے اللہ سے دعا مانگی یہی سوچتے ہوئے کہ اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے مجھے بھی بیٹا دے دے موسم تو میرا بھی نہیں بوڑھا میں بھی ہو گیا ہوں بیوی میری بانچ ہو گئی ہے اللہ اولاد دے دے بیٹا دے دے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلاۃ وسلام کی دعا کو قبول کیا دیکھیں یہاں سے ایک بہت اہم مسئلہ نکلتا ہے کہ اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے نبی سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں فلاں بزرگ اولاد دے سکتا ہے فلاں پیر اولاد دیتا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا اولیاء اللہ سے بڑا مرتبہ ہے انبیاء کا حضرت علیہ السلاۃ وسلام اللہ کے نبی ہیں لیکن اولاد نہیں ڈرتے ڈرتے کہ کہیں لوگ سن نہ لے میری دعا کو چپکے چپکے سے دعا مانگی اللہ نے اولاد دی اللہ نے دعا کو سن لیا جب اللہ نے دعا کو سن لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ذکریہ علیہ السلاۃ وسلام کو خوشخبری دو انہوں نے آواز دی اور کہا کہ آپ کو اللہ خوشخبری دیتا ہے بیٹے کی نام بھی اللہ نے خود رکھ دیا یہ نام ہے اس کا اور مصدقم بکلمت اللہ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرے گا حضرت عیسیٰ کو کلیمت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت وسلم بنا باپ کے اللہ کی کلمہ کن سے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا وہ سیدن اور سردار ہوگا وہ حصور اور اپنے آپ پہ بہت ضبط رکھنے والا ہوگا گناہوں سے بچنے والا ہوگا اور نبی بھی ہوگا نیک پتا چلتا ہے کہ رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں اللہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے دیکھیں حضرت ذکریہ بوڑھے ہیں اور پھر بیوی بھی بانج اللہ نے اللہ سنتا ضرور ہے چاہے دیر سے سنے جب سنی پھر اللہ نے کتنی نیم کی اللہ نے کہا کہ جو میں تجھے بیٹا دینے لگا ہوں نام بھی میں نے خود رکھ دیا یحییٰ اور پھر وہ سردار بھی ہوگا اور ایسا کہ وہ اپنے آپ پہ ضبط رکھنے والا بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا پہلے حضرت زکریہ علیہ صلاحت وسلام نے دعا تو مانگ لی تھی جب خوشخبری ملی انسان کی عادت ہے نا تعجب کرنے لگ جاتا ہے جانتا ہی نہیں کہ ان اللہ علاق الشین قدیر حضرت زکریہ علیہ صلاح وسلام کہنے لگی اللہ ربی اللہ یقون علی غلام خود دعا مانگی بعد میں کہنے لگے اللہ کیسے ہوگا لڑکا میرے لیے میں خود بوڑھا ہو گیا میری بیوی بوڑھی ہوگی بانچ ہوگی اب کیسے ہوگا یہ سب اللہ نے کہا میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں پھر بھی یقین نہیں آیا کہنے لگے اللہ اچھا پھر مجھے کوئی نشانی تو بتائیں کہ واقعی ایسا ہوگا اللہ نے کہا اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلی الناس سلاستا ایام اللہ رمضا کہ تو لوگوں سے تین دن بات نہیں کر سکے گا ہاں اشارے کنائے سے بات کر سکے گا ود کر ربا کا کثیرہ اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کر وہ سب بھی بلاشی ولاب کار صبح شام اس کی تسبیح بیان کر اللہ نعمتیں دے تو اس پہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے اچھا یہ آیت میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو لوگوں سے اشارے کنائے سے بات کرے گا ویسے بات نہیں کر سکے گا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ باتیں نہ کرتا ہو گونگا ہو بول نہیں سکتا تو وہ اشارے کنائے سے جو بھی بات کرے گا اس کا اشارہ کرنا ہی اس کے کلام کے قائم مقام ہوگا جو احکامات کلام کر کے لاگو ہوتے ہیں وہی احکامات اشارے کے ذریعے بھی لاگو ہوں گے آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کن تم اگر تم ہو تو حبون اللہ اللہ سے محبت رکھتے فتح اونی تو میری اتباع کرو یو حبیبکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا و غفر لکم اور وہ بخش دے گا لکم تمہارے لیے ضرور تمہارے گناہ و اللہ اور اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے کل کہہ دیجئے عطی اللہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی فعن طول پھر اگر وہ منہ پھیر لیں فن اللہ پس بے شک اللہ لا يحب الكافرین نہیں پسند کرتا کافروں کو ان اللہ بے شک اللہ استفا اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اولا آل ابراہیم کو اور آل عمران کو آل العالمین تمام جہانوں پر ضروریت اولاد ہیں بعض بعض ان کے بعض ان بعض سے بعض کی اللہ سمیع ان خوب سننے والا علیم خوب جاننے والا ہے اس جب قالت کہا امراتو عمران عمران کی بیوی نے ربی میرے رب انی بے شک میں نے نظر تو نظر مانی ہے اللہ کا تیرے لیے معافی بتنی اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے محرر حرن آزاد کیا ہوا ہے فتح قبل تو قبول کر منی مجھ سے ان کا انتسمی العلیم بے شک تو وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے فلما پس جب وضاحت اس نے جنا اسے قالت تو اس نے کہا ربی اے میرے رب انی ودا انسا بے شک میں نے تو جنی ہے وہ انسا لڑکی واللہ عالم بما وضاحت اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو اس نے جنا تھا ولی سے زکر اور نہیں تھا وہ لڑکا کل ان سامانند اس لڑکی کے اللہ فرماتے وہ لڑکی بڑی شانوں والی تھی وہ انی اور بے شک میں نے سم میں توہا مریم کی ماں کہنے لگی میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم وہ انی اور بے شک میں او زحا اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں وہ ذریتہا اور اس کی اولاد کو بھی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے فتقبلہ پھر قبول کیا اسے ربا اس کے رب نے بے قبول قبول کرنا اچھا و امبتت اور اس نے پرورش کی اس کی نباتن حسن پرورش اچھی و للا اور اس نے کفیل بنایا اس کا زکریہ زکریہ علیہ السلاۃ وسلام کو کلما جب بھی داخلہ داخل ہوتے علیہ اس پر زکریہ محراب حجرے میں واجہ تو پاتے ان دہا اس کے پاس کچھ کھانے کی چیزیں کالا حضرت ذکریہ نے کہا یا مریم اے مریم ان کی حاضہ یہ کہاں سے ہے کہاں سے آتی ہیں یہ تیرے پاس کالت حضرت مریم نے کہا من عند اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہے ان اللہ بے شک اللہ یرزق کو رزق دیتا ہے میں یشا جسے چاہتا ہے بغیر بغیر حساب حساب ان کے وہاں دعا دعا کی زکریہ السلاۃ وسلام نے ربا ہو اپنے کالا تو اس نے کہا ربی یا میرے رب عطا کر مجھے ملدن کا اپنے پاس سے ضروری طیبتاً اولاد پاکیزہ ان کا بے شک تو سمیع الدعا خوب سننے والا ہے دعا کو فنادت ہو پھر آواز دی اسے فرشتوں نے وہ ہوا اس حال میں کہ وہ قائمن کھڑے تھے یوسلی نماز پڑھ رہے تھے فلم المحرابی حجرے میں ان اللہ فرشتوں نے کیا کہا کہ بے یہ کہ اللہ یوبشرو کا خوشخبری دیتا ہے تجھے بیاہیا یحییٰ کی مصدقن اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا کالی متن ایک کلمے کی من اللہ جو اللہ کی طرف سے ہے وہ سیدن اس سے مراد حضرت عیسیٰ ہے وہ اور سردار ہوگا وہ حصوراً اور اپنے نفس پر بہت ضبط رکھنے والا ہوگا وہ نبی اور نبی ہوگا من الصالحین نیکوں میں سے قالا زکری علیہ السلاۃ وسلام نے کہا ربی اے میرا رب انا یقون کیسے ہوگا میرے لیے غلام لڑکا وقت بالاگانی جبکہ تحقیق بالاغانی پہنچ چکا مجھے الکیبارو بڑھاپا ومراتی اور میری بیوی ان بانج ہے کالا فرشتے نے فرشتے نے کہا کدا علیک اللہ اسی طرح اللہ یہ فالو کرتا ہے ایشا جو وہ چاہتا ہے کالا حضرت ذکریہ نے کہا ربیہ میرے رب اجالی بنا میرے لیے آیتن کو نشانی کالا ہاں، اللہ رب العزت نے فرمایا آیا تو کا تیری نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلی ناسا نہیں تو کلام کر سکے گا لوگوں سے سلاستہ ایام ان تین دن اللہ مگر رمضہ اشارے سے ودکر اور یاد کر رب کا اپنے رب کو کثیرن کثرت سے وسب اور تسبیح بیان کر اس کی بلاشی ہی شام والإبكار والصبو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين